صلى الله على النبي من جباله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المجيبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و سلاد کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت شاید مقدسہ تلاوت کی ہے یہ وہ آئے مبارکہ ہے جو پکتا ہے وہ عیسائی مبارکہ کو پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بچہ بچہ سور فاتحہ کو پڑھتا ہے یاد کرتا ہے ہر مسلمان سور فاتحہ کا حافظ یہ کہ سور فاتحہ کا پڑھنا فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور ذکر سنت اور نفل کی ہر رکعت میں واجب واجب اگر ادا نہ ہو تو جان بوجھ کر چھوڑا جائے واجب کو تو نماز ہی نہیں ہوتی اس لیے تورے فاتحہ ہر مسلمان کو زبان یاد ہوتی ہے یہ آئے مبارکہ یا نام بدھو یا کا قریم پورے آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یا نام بدھو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وہ یا گنت قائم اور خود ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یا تناب تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت اور غیر عبادت میں فرق جاننا بہت ضروری ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عبادت اور غیر عبادت میں جو فرق ہے اس کے متعلق کچھ عرض کروں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ کس عمل کو ہم عبادت کہیں گے اور کس عمل کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے کس حالت میں کون سا عمل ہمارا عبادت کہا جائے گا اور کون سا عمل کس حالت میں عبادت نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں مفسر قرآن حضرت علامہ بیزاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا فوج میں پیش کروں اور ان کی یہ تفسیر جسے بیزاوی کہا جاتا ہے یہ ایسی مایا ناز تفسیر ہے کے ڈھائی سپارے کی جو تفسیر ہے یہ دنیا اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے دینی مدارس ہیں وہ خاص کسی بھی مقصد قسم سے تعلق رکھتے ہوں ان مدارس کے نصاب میں یہ تفصیل شامل علامہ بیزابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کی تعریف کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے فرماتی عبادتوں و تزل عبادت نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور بے بس سمجھ کر جان کر اور اپنا انتہائی تزل جو ظاہر کرے اس کو عبادت کہا جاتا ہے یعنی اپنی انتہائی آج بھی اپنی انتہائی تغلری اپنا انتہائی ذلت کا اظہار جو کرتا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے العبادت و اقسایت و تزل انتہائی آج اور انتہائی تزل کا اظہار کرنا اس کو عبادت کہا جاتا ہے اب یہ بات کہ اس کی پہچان کیا ہے آج بھی انتہائی آزادی اور انتہائی تزل کا جو آخری درجہ ہے اس کی کسوٹی کیا ہے کس عمل کو ہم جو ہے وہ سمجھیں جانیں کہ اس میں جو ہے انتہائی آزادی کا اور انتہائی تزل کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا کہ جس پر ہم اس عمل کو پرکھیں کہ یہ عمل جو ہے اس وقت عبادت ہے کیونکہ اس میں انتہائی آجزی اور تزل کا اظہار ہے اور یہ عمل جو ہے وہ ہے کہ جس میں انتہائی تزل اور عاجزی کا اظہار نہیں ہے تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر درجہ انتہائی تزل اور انتہائی آجزی کا کیا ہوتا ہے اور اس کا معیار اس کی کسوٹی کیا ہے تو یہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم کسی عمل کو عبادت اور غیر عبادت جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے جب ہم یہ جان لیں گے جان لیں گے کہ یہ انتہائی آجزی اور انتہائی تزل کا آخری درجہ ہے اور یہ انتہائی آجزی ہے تو اس حالت میں پھر وہ عمل جو ہے عبادت کہلائے گا اور اس حالت میں جو ہے وہ عمل عبادت نہیں کہلائے گا میں عرض کروں کہ جب نماز پڑھتا ہے کوئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو سب دیکھنے والے اس کو یہی کہیں گے کہ یہ عبادت کر رہا ہے اس حالت میں اس کا یہ عمل عبادت ہاتھ باندھ کر یہ کھڑا ہوا ہے اور اس طرح سے جو ہے اپنی انتہائی آجزی اور انتہائی تزل کا جو آخری درجہ ہے یہ اس حالت میں ہے اس کا یہ عمل عبادت اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص اگر کوئی جو ہے ماتحت اپنے افسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے تو دیکھنے والے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عبادت کر رہا ہے بلکہ دیکھ کر یہی کہیں گے کہ جناب اپنے افسر کے سامنے اس طرح سے جو کھڑا ہے یہ یہ تعظیم اور ادب کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ اپنے افسر کی تعظیم کر رہا ہے یہ اپنے افسر کا ادب کر رہا ہے کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز کی حالت میں ہے یا اس کا یہ عمل جو ہے وہ عبادت اسی طرح سے اگر جس طرح سے کہ نمازی رکوع میں جب ہوتا ہے اور رکو سے سمیع اللہ علم حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے قوم یعنی دونوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا آپ رکو سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ علیمن حمیدہ کہتے ہوئے تو آپ دونوں ہاتھ چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے آپ دونوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو نمازی کا اس طرح کھڑا ہونا دیکھنے والا جو یہ کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص دکاندار کے سامنے ہاتھ اسی طرح سے کھڑے ہو کر کر چھوڑ کھڑے کھڑا ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو ہے عبادت کر رہا ہے بلکہ سب یہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک دکاندار کے سامنے کھڑا ہوئے اس کا اب یہ ہاتھ چھوڑ کر اس طرح سے کھڑا ہونا جو ہے کوئی عبادت پر محمول نہیں کرے گا کیونکہ اس کی یہ حالت اور اس طرح سے اس کا کھڑا ہونا عبادت نہیں ہے بلکہ عام طور پر جیسے کھڑا ہوا جاتا ہے اس طرح سے بھی وہ کھڑا ہوا ہے کوئی کوئی عبادت نہیں کہے گا اسی طرح سے جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جناب رکو میں ہے دونوں ہاتھ ہاتھ اس کے گھٹنے پر ہیں اس حالت میں جو ہے وہ جب رکو میں ہے تو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ یہ عبادت کر رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اسی طرح سے کوئی شخص جب اس کی کوئی مثال کے طور پر سوئی گم ہو جاتی ہے اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے دونوں ہاتھ میں گھٹنے پر رکھ کر رکو کی صورت میں جب وہ ڈھونڈتا ہے اور دیکھتا ہے تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے بلکہ سب یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گمی ہوئی چیز جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے اللہ القیاس اس طرح سے ہر فیل اور ہر عمل کے نماز میں ہم جو ہے دو رکعت پوری کر کر جب ہم بیٹھتے ہیں دو دانو ہو کر اور جس طرح سے ہماری یہ بیٹھنے کی حیات ہوتی ہے تو اس طرح سے جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے رخ ہمارا قبلے کی طرف ہوگا تو سب کہیں گے کہ یہ تشاہد میں بیٹھا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسی طرح سے دو زانو ہو کر اگر ہم اپنے کسی استاد کے سامنے یا جو ہے اپنے پیر کے سامنے اپنے شیخ کے سامنے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ عبادت کر رہا ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ اپنے استاد اور اپنے جو ہے شیخ کے ادب اور اس کی تعظیم کے لیے اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب دیکھ لیں کہ اب ہمارے یہ عمل ہمارا جو ہے یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہمارا جو ہے یہ جو اس طرح سے جو بغیر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہونا ہے اور اسی طرح سے ہمارا دو زانو ہو کر بیٹھنا یہی ایک عمل ایک حالت میں عبادت کہلا رہا ہے اور یہی ایک عمل جو ہے دوسری حالت میں عبادت نہیں کہہ رہا ہے تو وہ یہی بات جو میں نے اچھا، علامہ بیزابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو پیش کی ہے کہ عبادت جو ہے کون سی کون سا عمل عبادت میں شامل ہوگا کس کو ہم عبادت کہیں گے تو علامہ بیزاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک معیار اور ایک کسوٹی بیان فرما دی کہ العبادت و عبت کہ عبادت نام ہے انتہائی آج بھی اور انتہائی تزل اور انتہائی جو ہے آخری یعنی درجے کا نام جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے اب یہ فرق کرنا کہ پھر ہم کس طرح سے جو ہے ان اعمال کو ایک حالت میں جو ہے عبادت کہیں اور دوسری حالت میں ان کو عبادت نہ کہیں تو پھر اس کا جو ہے معیار کیا ہوا اس کا جو ہے اس کی کسوٹی کیا ہوئی تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی عمل جو ہے ایک حالت میں عبادت کہلا رہا ہے اور دوسری حالت میں وہی عمل جو ہے عبادت نہیں کہلا رہا ہے ایک ہی عمل جو ہے ایک حالت میں عبادت بن رہا ہے اور دوسری حالت میں وہی عمل جو ہے عبادت نہیں بن رہا ہے بس یہ فرق اگر سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت اور غیر عبادت کا ادب اور تعظیم اور عبادت ادب اور تعظیم میں فرق جو ہے وہ سامنے کھل کر آ جاتا ہے پھر اس ہمارے عمل کو جو ہم ادبن اور تعظیم ادا کر رہے ہوں اس کو کوئی جو ہے عبادت پر محمول کر کر جو ہے ہم پر کسی قسم کا جو ہے وہ الزام عائد نہیں کر سکتا ہے اور اس کو غیر معنی پر محمول نہیں کر سکتا ہے اور یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہے ساتھ بہت سے مسئلے بھی وہ حل ہو جائیں تو عبادت ایک عمل ایک حالت میں جو ہے وہ عبادت کہلا رہا ہے ایک عمل جو ہے دوسری حالت میں عبادت نہیں بن رہا ہے تو یہ یاد رکھیے اس کا معیار اور اس کی کسوٹی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کسی کسی کو اپنا خدا مان کر اس کے سامنے اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ کیونکہ اس نے غیر اللہ کو اللہ تبارک مطالعہ کے خیر کو اس کی مخلوق کو خدا مان کر اس کے سامنے اس طرح سے اپنی آجزی اور اس طرح سے اپنا تزل ظاہر کیا ہے یہ جو ہے یعنی کیا ہے کہ اللہ کے غیر کو اس نے عبادت میں شریک کر لیا ہے تو جو نماز میں ہم اور آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تبارک مطالعہ کو اپنا مالک اور اپنا خالق اور اپنا خدا مان کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اب ہمارا اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا باغجور اس طرح سے کھڑے ہونا طبلا رخ ہو کر کھڑے ہونا ہمارا یہ عمل جو ہے دیکھنے والا جو ہے وہ پر محمول کرے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے اور ہم جو ہے اگر جو ہے کسی کو خدا نہ مان کر ہم کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں ادب سے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں تو اس کو جو ہے کوئی عبادت نہیں کہے گا کیونکہ ہم اپنے والد کو یا اپنے استاد کو یا اپنے افسر کو خدا مان کر جو ہے اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ادب اور احترام کے لیے اور اس کے اعزاز کے لیے اور اس کی بزرگی اور اس کی تعظیم کے لیے اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کو عبادت پر محمول نہیں کیا جائے گا عبادت اسی وقت کہلائے گی جب کہ کوئی جو ہے خدا مان کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے خیر اللہ کی عبادت صرف ہے مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے تصور بھی نہیں کرتا ہے یہ سارے معمولات اور ہمارے یہ سارے اعمال جو ہیں ادب اور تعظیم کے خاطر کیے جاتے ہیں والد کی تعلیم کی جاتی ہے استاد کی تعلیم کی جاتی ہے اپنے شیخ اور اپنے پیر کی جو وہ تعلیم کی جاتی ہے اس طرح سے ہمارا کھڑا ہونا جو ہے ان کی تعلیم اور بزرگی کے لیے جو وہ اظہار کا طریقہ جو ہے اس کو کہا جائے گا بس جب آپ اپنی بات سمجھ لی تو اب آپ بات یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص جو ہے جب حرمین جاتا ہے اور مدینہ طیبہ جب وہ پہنچتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہے میں اور آپ کے جو ہے مواجہ شریف میں ہاتھ باندھ کر اگر کھڑا ہوتا ہے تو ہرگز جو ہے یہ شرک نہیں ہے ہرگز کو عبادت نہیں کہا جا سکتا ہے یہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کے ادب و احترام کی خاطر جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو رہا ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے نبی کو اور اپنے پیغمبر کو خدا نہیں مانتا ہے بلکہ پیغمبر اور نبی مان کر ان کے ادب اور احترام اور تعظیم کے خاطر وہ اس طرح سے ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس اس کا کا درد اور اس کا حکم اور اس کی قرآن کریم میں اللہ تبارک دیا ہے نے شاہدم و نذیرہ یہ بلّہ اللہ و رسول ہی وط و روح یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں تم ان پر ایمان لاؤ اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ بس ہو تو بس ہو ان کا ادب کرو ان کا احترام کرو جس طرح سے ایک مسلمان پر نماز پڑھنا فرض ہے صاحب نصاب پر زکا دینا فرض ہے صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے اسی طرح سے ایک مسلمان کا اپنے نبی کا اس طرح سے ادب و احترام کرنا جو ہے وہ فرض عین ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ جو ہے محتم بشان حکم ہے یہ اور ادب و احترام میں اور عبادت میں یہ فرق ہو گیا کہ خالق اور خدا مان کر کسی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ جو ہے غیر اللہ کی جو ہے اس طرح سے تعظیم اور اس طرح سے اس کو مان کر یہ کرنا یہ اس کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا یہ جو ہے شرک ہے اور اگر کوئی مسلمان اس طرح سے کرے مسلمان کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا ہے اور کسی مسلمان کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے غیر کو غیر اللہ کو مخلوق کو جو ہے وہ خدا مانے کیونکہ مسلمان کا عقیدہ تو اللہ اس کے رسول پر ہے اللہ ہی کو اپنا خالق اور مستحق عبادت اور اپنا خالق مان کر جو ہے اس کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے ہمارے ایک بزرگ نے واقع بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ دہلی جانا ہوا اور دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ان کے آستانے میں اور ان کے روزے اثر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ باتیں پڑھ رہے تھے اسی اس میں ایک شخص آیا اور جناب ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر وہ کچھ پڑھنے لگا فرماتے ہیں کہ جب ہم دونوں مزار شریف سے باہر نکلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب یہ اس طرح سے قبر کے سامنے مزار کے سامنے اس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا چاہیے فرماتے میں نے کہا کہ کیوں کہ یہ نماز کی بھی صورت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ نماز کی صورت ہے اور اس طرح سے جو ہے صبر اور مزار کے سامنے کھڑا ہونا نہیں چاہیے فرماتے میں نے ان سے کہا کہ بھائی پھر جو ہے ہاتھ چھوڑ کر بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے مزار کے سامنے جو ہے ہاتھ چھوڑ کر بھی جو وہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے جس طرح سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا نماز کی بھی صورت ہے تو اسی طرح سے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا بھی نماز کی صورت چلا اسے کہنے لگے کیسے فرمایا کہ ایسے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سمے اللہ علیہ حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر ہی تو کھڑے ہوتے ہیں نا یہ بھی تو نماز کی صورت ہے ایسے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر تو جو ہے یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی نماز کی صورت ہاتھ چھوڑ کر بھی کھڑے ہونا نماز کی صورت تو پھر ایسا کریں کہ ایک آپ جو ہے اس طرح سے کھڑے ہوا کریں ایک ہاتھ سر پہ رکھا کریں اور ایک ہاتھ کمر پر رکھا کریں اس طرح سے کھڑے ہوا کریں جب یہ جو ہے کھڑا سا جواب سنا تو جناب جو ہے چلائے اور جناب بھاگے جس طرح سے کہ جو ہے کسائی سے جو ہے جانور جو ہے وہ بھاگتا ہے دبا ہونے کے ڈر سے اس طرح سے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے کہ بھائی ذرا سنیے تو صحیح تو کہتے ہیں کہ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں بحث نہیں کرتا جب جو ہے جواب نہیں بن پاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بحث کا نام دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بس میں میں, میں آپ کی منصد کو نہیں جانتا میں تو جو ہے بس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ کہتے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے جا رہے ہیں کہ ذرا سنیے تو صحیح تاکہ آپ کو یہ فرق سمجھا دیا جائے کہ ہر ہاتھ باندھ کر ہر جگہ کھڑے ہونا ہر حالت میں عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت اسی صورت میں ہے جب کہ جو ہے کوئی کسی مخلوق کو اپنا خدا اور اپنا خالق مان کر جو اس طرح سے کھڑا ہو تو اس کو عبادت کہا جائے گا اس ہر فیل کو ہر حالت میں عبادت نہیں کہا جائے گا تو یہ فرق ہے عبادت کا اور غیر عبادت کے ادب اور تعظیم اور عبادت میں یہ نمایاں فرق ہے کہ کسی کو اپنا معبود اپنا اپنا جو ہے خدا اور اپنا جو ہے وہ مربی اور اپنا جو ہے خالق مان کر جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے اس طرح سے جان کر اس طرح سے عقیدہ رکھ کر اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اس طرح سے کسی کو خالق مان کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یا ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا یا جو ہے رکو میں رکو کی صورت میں ہونا یا جو ہے سجدے کی صورت میں ہونا یا قومے کی صورت میں ہونا یا تشہد کی صورت میں یہ سب عبادت کہلائے گا اور اگر مخلوق کو جو ہے عبادت مالک خالق اور جو ہے اپنا رب مان کر جو ہے اس طرح سے کھڑا نہ ہوا جائے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گا بلکہ اس کو تعظیم اور ادب کا ادب کا نام دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس کھیل کا کرنے والا جو ہے یہ اپنے جو ہے افسر کا احترام کر رہا ہے یہ اپنے پیر کا ادب کر رہا ہے یہ اپنے پیر کی تعظیم کر رہا ہے یہ اپنے شیخ کی تعظیم کر رہا ہے ہر جو ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تعظیم ادب و احترام اور عبادت میں یہ نمایاں فرق ہے کہ جس کا جو ہے جو ہے حضرت اللہ قاضی بیداوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فادی طور پر فرما دیا کہ ان العبادت و افسا ذاخر و تزل عبادت جو ہے انتہائی درجے کی آج بھی اور اپنی تزللی کا اظہار کرنا جو ہے یہ عبادت کہلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے واپس الحمد للہ رب العالمین